six three eight two five nine Hamza رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا تمام صحابہ اکرام نے قربانیاں دی جان اشاری کی اور اس حدیث شریف کے مصداق یہی لوگ بنے ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک آدمی ایماندار کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کا مال اس کے ماں باپ دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس حدیث شریف کا مذہب صحیح مینوں میں یہی حضرات بنے ان پر جو بیتی انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے سہا اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھ کر کسی پر احسان نہیں جتایا کل ہی میں کتاب سن رہا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق جب اس کی سامنے آئی تو حیران ہوا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی عزت اور قدر ہے بارہ جنگوں میں غزوات میں حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے اپنے مسلح سے اس نابینا صحابی کو حضور مدینے کا امام بناتے گئے کی قدر و منزلت کی بہت بڑی وجہ تھی مکہ مکرمہ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں رہتے تھے اس تمنا میں رہتے تھے کہ ان کفار کو رئیسوں کو میں اللہ کا دین سمجھاؤں خدا بند کریم کریم جو ہوں کہ توحید باری تعالیٰ سمجھاؤں اور یہ مان جائیں تو اچھا ہے بڑے بڑے مکے کے چودھری حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے نابینا صحابی کو ذوق لگا شوق لگا بڑا اشتہار تھا نظر تو آیا نہیں کہ حضور کی خدمت میں کون بیٹھا ہے اور آپ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ آج کا نابینا تو بھیک مانگنے آتا ہے نا آج کا معذور اور محتاج بھیک مانگنے آتا ہے اور یہ نبی کا صحابی ہے معذور ہے نابینا ہے قرآن سیکھ لیا ہے حضور کی توجہ کیونکہ چودھریوں کی طرف تھی ان کو تبلیغ جو فرما رہے تھے اور لالچ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ یہ لوگ دین متین کے ساتھی بن جائے اسلام میں شان و شوقت بڑھے گی اسلام کی عظمت بڑھے گی ورنہ حضور کو کسی سے کیا لالچ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ پھر توجہ نہیں فرمائی اور جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ذرا بل پڑ گیا کہ یہ محتاج باز نہیں آتا اور یہ اس وقت نہ آتا تو اچھا تھا یہ امیر آدمی اس معذور محتاج کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں یہ غریب ہے اس کی وجہ سے یہ اٹھ کر نہ چلے جائیں اور میں دین کی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی بات آئی اور ادھر آسمان سے جبریل آ گئے اور آج آغاز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمٰ اللہ رتا آدھا سا رتا آپ نے کوڑی چڑھائی پھر شروع ہوئے ایک غریب نابینا سے معذور میں پاج آدمی سے جو دین اور میرا کلام سیکھنے آیا اب سب اللہ اور میرے محبوب میں نے تو آپ کو غریبوں کے لیے بھیجا جن کو آپ دین سمجھانا چاہتے ہیں جن کو آپ دین کا علمبر دار بنانا چاہتے ہیں جن کو آپ میرے دین کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں میں اگر چاہوں گا تو آپ کی بات بھی اثر والی ثابت ہوگی ان پہ مؤثر ثابت ہوگی مجھے اپنی کدریائی کی قسم میں نے کفر کی مہر ان کے دلوں پہ لگا رکھی ہے گویا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی اللہ کی طرف سے کتاب ہوا اور میرے کالی کملی والے اور میرے یہ نبی اور میرے محبوب آپ کو نے کہی یہ بات کے امیروں کی طرف دل لگاؤ چودھریوں کی طرف توجہ کرو رئیسوں کی طرف توجہ کرو اور اگر آپ کو ہدایت کا فکر لگا ہوا ہے کا لال لو یز مجھے اپنی کبریائی آئی کی قسم میں انہیں پاک کرنے کا ارادہ ہر کس نہیں رکھتا او یہ ان کے دلوں پہ نصیحت والی بات کب بیٹھے گی جب میں بیٹھنے دوں گا فرمایا میرے نبی امیروں کے پیچھے نہ لگو رئیسوں کے پیچھے نہ لگو چودھریوں کے پیچھے نہ لگو اور لوگوں نبی کو سنا کر ہمیں قیامت تک ہی مسلمانوں کو بتانا ہے بڑے بڑوں کے پیچھے نہ پڑھو سرمایہ داروں کی ابتدا نہ کرو جگیرداروں کے پیچھے نہ لگو وسمیر لگتا کا میں اللہ بھی ہوں بلغدا کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں آپ اپنے آپ کو بٹھائے رکھے آپ تشریف فرما رہے آپ بیٹھے رہے ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہے جن کے بدل سے کپڑے پورے نہیں پر دل میں صبح شام میری یاد کرتے ہیں ہیمایا چودھری تو کسی کے بھی نہیں ہوا کرتے یہ سرمایہ دار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے یہ زبیردار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے انہوں نے تو برقے سلوا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسا آدمی دیکھا جیسا موقع آیا ویسی رنگت کا برقع اوڑھ کر باہر نکل گئے ان کے اندر استقلال نہیں ہوتا یہ مستقل مزاج نہیں ہوتے ان کے اندر دین دھرم کی کوئی سچی سچی بات نہیں ہوتی یہ تو مشرق کی ہوا چلی مغرب کو نکل گئے مغرب کی ہوا چلی مشرق کو نکل گئے ان کی کوئی بات نہیں فرمایا اللہ پاک نے اور میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چودھریوں کے مقابلے میں اس پھٹے پرانے کپڑے والے نبی ناتی میرے یہاں بڑی قدر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے عبد اللہ ابن عنہ نبی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں نہ مزہ ہوں نہ محتاج ہوں میں نہ بینا ہوں پھوکنے لگتی ہیں ٹکرے لگتی ہیں میں پریشان ہوتا ہوں کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں رحمت للعالمین سید المرسلین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معذور کر اجازت عطا فرما دی ہاں عبداللہ جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو ابھی وہ دس قدم گئے ہوں گے بیس قدم حضور سے پوچھ کر واپس آتے ہوں گے جبریل امین تشریف لے آئے اور آپ کے پیغمبر کے سامنے عرض کر دیا اللہ کی پاک پیغمبر جن کو آپ نے گھر میں نماز کی اجازت دے دی اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنی آبرو کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم آپ نے جن لوگوں کو گھر میں نماز کی اجازت دے دی ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم انہیں لوگوں کی وجہ سے میں دوسروں کی نماز قبول کرتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو بلوایا راستے سے واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں فرمایا پھر تجھے مسجد میں آنا ہی پڑے گا آج جو نمازوں میں غفلت ہے جو ہم تساہل کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے صحابہ اکرام نے تو معذوری اور محتاجی کے عالم میں بھی کبھی نماز میں ادھر ادھر پیسہ کس نہیں کیا اور کسی وقت بھی پیچھے نہ ہٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عبد میں پون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی کا مؤذن بنا رکھا تھا خصوصاً رمضان المبارک میں شہری کی اذان حبشی دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فجر کی اذان عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ علبینہ صحابی دیتے علماء اکرام نے لکھا کہ بعض آدمی مقرر تھے جب بتا کر کہتے تھے عبداللہ اللہ پڑھو صبح صادق ہو گئی فجر ہو گئی اور بعض علماء نے لکھا نہیں نہیں پیغمبر کی دعا کا سب کا تھا پیغمبر کی دعا کی برکت تھی عبداللہ ابن نے مقصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً پتا چل جاتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی اندازہ لگاؤ حضور کا جانشین بنے حضور کے مسلح کے کھڑے ہو کر امامت کرے حضور کی مسجد میں اذان دے اور نبی اگر تھوڑی سی تو روئی فرمائے تھوڑی سی اگر ناراضگی فرمائے کہ یہ قریب اس وقت تو آیا تو اللہ کی طرف سے زجر آئے ڈانٹ آئے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجیے جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں اس بات میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح شام کے وقت ہی سارے پرندے میری تصویر کرتے ہیں صبح سے آپ دیکھیں چڑیا سینکڑوں قسم کے پرندے کتنا شور کرتے ہیں کتنا ہنگامہ کرتے ہیں اور آفتاب تمہیں تھوڑا سا اونچا ہوا تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے خدا بند کریم کی الگ صدا اٹھ کر کے یاد کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں تصویر تعلیم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت کا پتا پتا جانور کا ایک ایک انگ ایک ایک رونگ کا میری تصویر بیان کرتا ہے اللہ پاک کا نام لیتا ہے ہر پرندہ ہر چرندہ کوئی بھی جانور خدا بند عالم کا نام لیتا ہے اسی طرح سے شام کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت دیکھیں جیسا سورج چھپنے کے قریب آئے گا جانور پرندے شور مچا دیں گے اللہ کا نام لیتے لیتے ایک ہنگامہ کر دیں گے ہم مسلمان ہیں ہماری صبح کی ابتدا گانے بجانے سے ہوتی ہے شام کو دن بھی چھپتا ہے تو گا بجا رہے ہیں صبح سے جب دن نکلتا ہے اس وقت بھی گانے بجانے میں مشغول ہے یا سو رہے ہیں مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوازمات اتنے کہ وہ ختم نہیں ہوتے صاحب رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ اگر صبح کی جماعت میں کوئی آدمی نہ آتا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ تو بالکل منافق ہوگا آج مسلمان کہاں جا پہنچا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ذمے کی بات نہیں لگائی تھی وہ بھی یہ لوگ کر گزرتے بارہ حضور کی خدمت میں جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا جب بھی کسی جہاد کا اعلان ہوتا عبداللہ بن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے حضور فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے تم تو دیکھتے نہیں ہو تمہیں کیا جنگ کا پتہ چلے گا علماء نے لکھا جب حضور واپس کرتے صاحب میں آ کے بیٹھ کے رویا کرتا تھا اور میرے مالک میری آنکھیں نہیں ہے ورنہ میں بھی تیرے دین کے لیے تلوار چلاتا رویا کرتا تھا صحابی جلاخر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفا شریف کی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زندہ رہے فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ کے قادسیہ کی تیاری ہو رہی ہے عبداللہ ابن میں مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کے اڑ گئے اور عرض کرنے لگا میر المؤمنین مجھے جذب جہاد کا بڑا شوق ہے اور فرمانے لگا فاروق تم جانتے ہو میں تلوار چلانے کے قابل نہیں میں حملہ روکنے کے قابل نہیں میں حملہ کرنے کے قابل نہیں میں جنگ میں جا کے کیا کروں گا مگر امیر المومنین میرا تو جی چاہتا ہے کسی طریقے سے بھی ہو اللہ کی راہ میں میرے ٹکڑے ہو جائے جو بھی شکل بنے بن جائے جو بھی صورت بنے تو بن جائے میں جا کر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ نے شوق دیکھ کر اجازت عطا فرما دی اللہ رضی تعالیٰ صحابی جنگ قادسیہ میں جا پہنچا سارے صحابہ اکرام حیران ہے یہ کیا کرنے آیا ہے یہ یہاں پر کیا کرے گا یہ خام خام مرے گا اس کو جنگ کی معاملہ دکھائی نہیں دیتے حملہ نہیں کر سکتے ہم روک نہیں سکتے اپنے قافلے کے کمانڈر سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے افرمانے لگے او اللہ والے مجھے جنڈا دے کر ایک جگہ کھڑا کر دو رب اکبر کی قسم میرے ٹکڑے تو ہو جائیں گے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنڈا نیچے نہیں ہونے دینا صحابہ نہیں اس نبینا صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا علماء اکرام نے لکھا ہے جب کفار کو پتا چلا کہ یہ تو نابینا کھڑا ہے آگے بڑھ کر حملے کر کے عبداللہ بن مکتوم کے ٹکڑے کر دیے یہ ہے دل کی بات یہ ہے نیت کی بات آج ہماری نیتیں سے خراب ہو گئی آج ہمارے احساسات بگڑ گئے آج ہمارے خیالات برباد ہو گئے اس لیے کسی بات کا کوئی نتیجہ برامد نہیں ورنہ کوئی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس قدر کامیاب ہو اور ہم بالکل پیچھے چلتے چلے گا اسی طرح سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت غریب صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے چار آدمیوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھائے بہت بڑی مصیبت اٹھائی فرمایا کرتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ اٹھانے پڑے آج سے پہلے اتنے دکھ کسی نے نہیں اٹھائے صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا شرما میرا سہیل رومی کو بہت دکھ دیے گئے سلمان خان سر ضلع تال کو بڑا ستایا گیا فرما بلال ہم صرف ضلع تعالیٰ کو بڑے دکھ پہنچائے گئے کئی حدیث شریف میں آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے ساتھ ملایا ہے دکھ درد سہنے اور مصیبت اٹھانے کے سلسلے ہم اس سے باشندے ہیں غدا والد کا نام ہے مکے میں ایک عورت کے غلام ہے اس نے عمریہ بن خلق کے حوالے کر رکھا تھا ادھر امام الانبیاء محبوب کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا توحید کا پرچم لہرا اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع فرمایا ادھر بلال نے کلمہ پکار دیا علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امید نے خالق امید نے خلق اتنا متشدد قسم کا کافر تھا لوہے کی ذرا پہنا کر تکتی ہوئی دھوم میں لٹا دیتا گرم گرم لوہے کی سرا پہنی ہوئی ہے وہ تپی ہوئی ہے تسیم نے سوچا بدن کی کھال جل رہی ہے اور سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے بلال تاز اللہ کی توحید کو ترک کر دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن بلال ہر بات کے جواب میں فرماتے اللہ وہ ایک ہے میں کئی کس طرح بنا آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا سوال ہے آج تو سارا جان مسلمان بنا پھرتا ہے آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیک دار بنے پھرتے ہیں آج تو بھائی کی کیا ہم لوگ جیل میں لیے پھرتے ہیں مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے گرم گرم ریت پہ لٹاتا ہے سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا ہے یہاں سے آہد آہد کی آواز بلند ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے مکی کی برابر نامور چادری شام کو آتے اور بلال حبشر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ باندھ کر پوری طاقت سے کوڑے مارے جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کی لوگ لڑتے ہیں مجھے گلیوں میں گسی سے کرتے تھے میری کمر کا ٹمڑا ادھر گیا کلماتین حضرات کا پڑھنا تھا ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے دکھ اٹھائے کن پریشانیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی ایک ایک وقت میں کئی کئی مارنے والے ہوتے تھے اور یہ تکلیف اٹھانے والا اکلا جلال ہوا کرتا تھا سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے ہیں وہ مر جاتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن جب ادھر سے گزرا میں نے یہ خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور سولے ہیں ہے اور ایک بالش کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے ایک بالش زبان باہر لٹکی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کہا نام اور خدا کا بندہ ہے ابن خلق کہنے لگا تو نے اس کو بگاڑ رکھا ہے یہ خدا کو ماننے والا بنتا ہے میں اس کو ماننے کا مزہ چکھاؤں گا جب اس نے یہ بات کہی تو مزہ سکھاؤں گا بلال حبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آ گیا ادھر زبان بار لٹکی ہوئی ہے ادھر سینے کے پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے ادھر کمر کے نیچے سولے ہے ادھر سارے مکے کے بڑا بڑا رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹے سے بھو رہے ہیں امیا کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا اللہ کی تحید کو چھوڑ دے گا بلال ہم فروخت اللہ تعالیٰ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آ گیا اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے اب برداشت کی طاقت نہیں رہی اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی اے خدا خالق ہے کو کہا اے خدا سر سر جہاں اور میرے پرور میرے دل کی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے تو زمین و آسمان کا مالک ہے تو قطرے قطرے کا مالک ہے تو ذرے ذرے کا مالک ہے تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے اور میرے محبوب تو جانتا ہے کہ انعام کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے باہر کھا رہا ہوں میری محبوب میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا میں پھسلنے نہیں دوں گا ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے میری پریشانی میں کٹ جائے میں گھبرانے والا نہیں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اعلان کر دیا اور فرمانے فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو کر میرا حال اس میں ثابت قدم ہوگا بلحال اور میرے پروردگار میں تیرے امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا تیری آزمائش میں پورا اتروں گا میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور کہتا ہر رگو سو کہا شدہ اور جس طرح ہو سکی دے مجھے مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں میری رگ رگ میں کانٹے چپ گئے میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہے میں زبان سے بول نہیں سکتا تو میرے دل کی دھڑکنوں سے باقی ہے اور میرے پرور دگار کری نہیں فرما میرا ایمان مضبوط فرما میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں کتنا مضبوط ایمان ہے آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے توڑے کھائے مار کھائی کمرے اجھیڑ دیے گئے سیدنا بلال اللہ تعالیٰ نے اپنے دلی دل میں دو دعائیں کر دی دو تمناؤں کا اظہار کر دیا دو حسرتوں کا اظہار کر دیا آواز دیتی ہے تو جمال اپنا مجھ کو دکھا اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا ہے اور میرے مالک میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں کہا کر بڑی مار پڑتی ہے بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمانے لگا بکر چوٹ مجھے لگتی ہے رگ میری توڑ بھی گئی چمڑا میرا جلا دیا گیا مجھے کا پتھروں کی چٹانوں کے نیچے دبایا جاتا ہے گرم گرم لوہے کی سرا پہ لا کر لٹایا جاتا ہے پر آگے بکر کر کہا جب وہ ذات سامنے آتی ہے زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں سیدنا بلال رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے پاک فرما لی نبی کریم صلی اللہ علیہ سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا ایک دن مار رہا تھا گردن پاؤں رکھ کر کے دبایا ہوا اور مسلمانوں کبھی تو سے سوچا کرو کہ صحابہ اکرام کو کتنی کتنی مار کھانی پڑی اس پر بھی خبر نہیں آیا کسی نے اس طرح بڑا پتھر رکھا ہوا ہے نیچے دبایا ہوا ہے جب آہد آہد کی رت لگائی نے آگے بڑھ کر غلام کی گردن کو پیر رکھ کر کھانا وزن دے دیا غلام کی آنکھ سے باہر نکلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا فرمایا ظالم جانا مار خدا کا بندہ کافی سے خرید لے صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں خرید لے آیا غلام کے بدلے میں غلام دیا روپیہ بھی دیا سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے نکل کر سدی کا قدر نے آزاد فرما دیا اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زدہ تھے جو دکھوں کے مارے ہوئے تھے جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے سدی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مار دے کر خرید کر ان کو آزاد فرمایا بلال آزاد ہو گئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے پاک کی ہجرت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لینے دینے کے تمام تر ذمہ داری بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی یہی غلہ لاتے یہی گھر کا ساز و سامان لاتے یہی سودا فلک لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزاری دلال کرتے آج اگر ڈپٹی کمشنر کا گھریلو ملازم ہے تو وہ اثر کرتا ہے گورنر کا ملازم ہے وہ اثر کرتا ہے صدر کا ملازم ہے وہ ہے خبردار سمجھ کے بات کرنا میں صدر کا ملازم ہوں خدا کی قسم دلال تیری ڈیوٹیوں کے ہی خاص کے قربان ہو جائے تو تعلیم والے کا ملازم میں جام ہوا خادم اور غلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راج شریف میں تشریف لے گئے جنت کی خیر فرما رہے ہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے آگے سے چلتا ہو میں نے پوچھا کہ بھی میرے آگے کون ہے کس کے کون کی آہت ہے جواب ملا یہ آپ کا غلام بیان ہے بیان جنت میں چل رہا ہے حضور نے تشریف لا کر کے پوچھا دلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا عرض کیا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں اتنی بات ہے جب میں دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز تحیت وضو کرتا ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جتنے مہمان آتے جتنے باہر کے لوگ آتے حضور فرماتے بلال فلاں سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے فلا سے قرضہ لے کر کے کپڑا پہنا دے فلا دیوا کو لے کر دے آؤ فلاں مشکل اور محتاط کو لے کر کے دے آؤ ایک یہودی سے کافی دن گزر گئے قرضہ لیتے لیتے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنی بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا مجھے گالیاں دی اور لگا بلال چار دن مہینہ ختم ہونے ہو باتیں یا تو سارا قرضہ تو نے چکا دیا ورنہ تجھے پھر غلام بنا لوں گا بلال ہم رضی اللہ تعالیٰ عام کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کے یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ ادا کرنے کی صورت تو کوئی زمین نہیں اور وہ مطالبہ کر رہا ہے دھمکی دے گیا گالیاں دے گیا میں چھپ جاتا ہوں وہ ہی مانگے گا جب کہیں سے کچھ اللہ پاک اخبار مہیا کر دیں مجھے اطلاع کر دے گا میں آ جاؤں گا حضور میں اجازت دے گی بلال رات کو اٹھے تلوار لی جوتا پہننا اور نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ایک آدمی کو حضور نے دوڑایا اور میں بلال کو جو اللہ والے اللہ کو ندی میں بلایا ہے بلال فرماتے جب میں پہنچا تو چار روٹی یا سامان کی ندی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھی فرمایا بلال لے جاؤ جا کر کے کوئی قرضہ ادا کراؤ جو بٹ جائے اسے واپس لے آؤ بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لگا ہوا ان تم کو یہودی کے پاس لے گیا اس کا سارا قرضہ چکا کر واپس آیا اسی نے فرمایا کچھ بتا دیا میں نے کیا مفت سر کا سامان ہے فرما اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دو تقسیم کر دیا اللہ صاحب نے جب اذان کا حکم دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے اور سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال اذان دیا کرتے تھے اس لیے فرمایا سید مؤزمین ہے تمام مؤذنوں کے سردار ہیں بلال آج اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے ایک حضور کا فرمان اور ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال بغل میں چھپائے ہوئے تھے یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں اور بلال نے وہ کتنے مختصر سے کھانے پر تیس دن گزارے تیس دن گزارے حضرت بلال عنہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے کھانے پر تیس دن گزارا اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا صحابہ اکرام نے بہت ہی پریشانیوں کے ساتھ اپنے وقت کو بسر فرمایا لیکن دین نسیم کے بارے میں یہ حضرات بڑی اونچ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا جہاں اور صحابہ مغموم تھے جہاں اور صحابہ نبال ہو گئے تھے وہاں بلال حبشی کی اتنی بری حالت ہوئی کہ دیوار میں پتھروں مارنے لگے میرے آپ کیسے گزارا کروں گا کیوں کر دیا کروں گا میں تو اللہ محمد رسول اللہ کہتے وقت اشارہ کیا کرتا تھا اب اشارہ کس کی طرف کیا کروں گا بلکہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں لن تلدنی میں تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا اور میری اماں مجھے بچپن میں مار مارتی میں یہ جدائی کا خدمہ نہ اٹھاتا جنگلوں کو نکل گئے صحابہ کرام پریشان ہو رہے ہیں صحابہ کرام بلال ہم کتنی بری حالت ہوئی کہ مدینے پاک چھوڑ کر چلے گئے مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے یہاں گزارا نہیں کیا جاتا شام میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا کچھ دنوں کی بات خواب میں امام المبیا محبوب فکری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دیدار ہوا پھر معموتھی یا بلال اے بلال کیا فلم کر بیٹھے دور چلے گئے ہم تو ملاقات کے لیے نہیں آتے بیدار ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ طرف اٹھے مدینہ عالیہ میں تشریف لائے آسانی پر پہنچے حسنان کریمان رضی اللہ تعالی عنہما کو پتا چلا دوڑے دوڑے آئے فرمائش کی کہ اذان دے دو اذان دو علماء کرام نے لکھا گلادلوں کی فرمائش پر بلال بلا نے اذان دینی شروع کی سارا مدینہ باہر نکلا اور عورت مرد روتے ہوئے چلے آ رہی ہے حضور کے زمانے کی اذان آ گئی چلو شاید زیارت نصیب ہو جائے انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں مرد اور جتنے آج رہے اتنے قریب رہے تھے بلال آزان دیتے دیتے جو ہوئے پھر چلے گئے اور امیر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سے اجازت لی کہ میں اب بقایا زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے میں گزارتا ہوں اب میں پروار لے کر دین حق ہفتہ خالد کراتے کراتے میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹکڑے ہو السابقون من المهاجرين بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللہ نے ہمیں فرما دیا یہ صادقین اولین ہے یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں جن کے چمڑے اگڑ گئے جن کو مکے کی گلیوں میں گسیتا گیا جن کو بڑی مار پڑی بدر میں شریف ہوئے گئے حمان میں شریف ہوئے ہر جنگ میں ہم حبشی میں تعالیٰ بھی موجود تھے مکے میں انہیں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا حضور نے فرمایا کیا کر رہا ہے چلے لگا گھوڑے کو پکڑا کر رہا ہے اس سے چڑھ کر میں اس دن تجھے قتل کروں گا اس سے چڑھ کر تجھے قتل کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان میں ہی تجھے قتل کروں گا تو کہتے ہیں بدر کے میدان میں جانا نہیں چاہتا تھا ابو جہل بڑی مشکل سے آر دلا دلا کر دوپٹہ سر پہ ڈالا چوڑیاں لے کر آیا جس دل ہو کے یہاں بیٹھ گیا بڑی مشکل سے آیا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو حضور نے ذرا سی کی لے کر چھری لے کر کمر کو لگا دی علماء نے لکھا ہے کہ اتنا چیختا تھا اتنا رینتا تھا جیسے گلا بولتا ہے مکی کے کافروں نے کہا کمی اتنا چیٹتا میں کسی پڑے تجھے تو ذرا سے خراب ہے آئے کافر کے منہ سے میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ نکلتے ہیں خلط مکے والا مجھے شرم نہ دلاؤ مجھے آر نہ دلاؤ میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو ٹھیک ہے اوروں کی باتیں کٹے ہوں گے کسی کی گردن کٹی پڑی ہے کسی کی کان کٹی پڑی ہے مگر تمہیں یہ بھی ہے کسی کو صدیق نے مارا کسی کو فاروق نے مارا کسی کو چڑھا گھر نے مارا کسی کا وہ دادا دن جرا نے مارا کسی کو عثمان نے مارا تم دیا مجھے امام الانبیاء نے مارا مجھے اتنی تکلیف ہے اگر میری تکلیف کو پورے عرب سے تقسیم کر دیا جائے تو تعلقات ہنسا کی قسم سارے مر جائے اگر بلال حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے جائے گا کہاں یاد ہے میرے رحمت کے لیے تیرا گلا گھونٹنا یہ جو پتھر رکھا کرتا تھا جائے گا کہاں آگے بڑھ کر بلال نے امیہ کو قتل کر دیا یہ کر رہا تھا کہ ان حضرات نے کام کیا ہے ہم لت لتی سارے کرتے ہیں کام کرنے والے لوگ مر گئے قرآن کریم نے لوگوں کی تعریف کی صادقين اولین مہاجرین انصار میں سے ہیں یا ان کی اتباع کرنے والے فرما رضی اللہ عنہم رضی اللہ فرماتے ہیں مہاجرین میں سے انصار میں سے ہو یا ان کی تابے داری غلامی کرنے والے لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی و مجھ سے راضی جناتی تدری کہتا اللہ خالدین فیہا ابدا میں نے تیار کر رکھی ہے جنت ان لوگوں کے لیے جس کے نیچے نہریں جاری ہے اور ہمیشہ یہ لوگ اس میں رہیں گے یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی کامیابی ہے قرآن کریم نے صحابہ عادت رام کی تعریف کی صادقین میں سے بتایا افضلین میں سے بتایا مہاجرین اور انصار میں سے بتایا اور اپنی رضامندی کا تمغہ صحابہ اور کرام کے سر سے اڑا دیا فرمایا لوگوں تم اپنا فکر کرو اپنی بات کرو تم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جان اشاروں کی بات نہ کرو رضی اللہ عنہ رضو ہم یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہو گیا تم ان کو کچھ نہ کرو بعض لوگ اپنی بختی کے مارے ہوئے مصیبتوں کے مارے ہوئے جب تک صحابہ رام کا نہ کر لے اس وقت تک ان کی عبادت مکمل نہیں ہوگی یہ بھی مطلب یہ بھی کوئی دین ہے شکوا کرنا گلا کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں گالیاں دینا عبادت سمجھا جاتا آج دنیا دار لوگ خواہش پسند لوگ اور میں کی آڑ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ لے کر ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ان کے پلے کون کی ہے علی مرتضا نے کبھی ایک نماز کا جانے کی ان شاء اللہ انہوں نے پڑھی کبھی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے والی چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں دورے کا دورہ بن کر آ جاتے ہیں انہوں نے کبھی بھی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی سے سرکاری نہیں کی اور یہاں بالکل مخالفت ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی نہ بیس سے نہ صحابہ اکرام سے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں اکرام کرو سب کا اہل بیت کی غلامی کرو صحابہ کرام کی غلامی کرو ان کے نقش قدم پہ چلو میرا ایمان اور یقین ہے اللہ تعالیٰ حضرات کے تابے داروں میں اگر شمار کر دے گا تو جنت کے تمغے دنیا ہی میں مل جائے دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے مشارت آنے لگیں گی اور جب ایسا مجھے آ جائے گی وہ ہی کیا ہے یہ دل ہی ہے کہ جس دل میں ہو ہے اور یہ دل ہی ہے کہ جس دل میں ہو اپنے دلوں کو اللہ والے لوگوں سے یاد سے آباد رکھو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تمام صحابہ رام کے غلامی نصیب فرمائے یافرداضان الحمد للہ رب العالمین اللہ وسلم مولانا محمد النبی وسلی الباربوی امحاص علیہ برت الکرام یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرام کی عظمت نصیب فرما اہل باد کی عظمت نصیب فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت اور اکرام کرنے کی تحفیق پتا فرما یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان نام پر قبیم دار بنا عام اخلاق فیصلہ کی تحفظ پتا فرما شہر میں ایک مائی بیمار ہے اللہ جان سے دعا کرے خدا بند کریم مجھ سے سے کاملہ عطا فرمائے بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی بجلی بنا دے بلا العالم اجروں کو بتا دے جتنے کو ملا دے یا اللہ سم مرد عورتوں کی پریشانیوں کو دور فرما الہی ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے ان کے دل کی دنیا کو خوشیوں سے آباد فرما دے یا اللہ ہر سر سے ہر کتنے